سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناغہ کیے اس انداز میں نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اس سال تو آپ کا ارادہ کوئی روزہ ترک نہ کرنے کا ہے لیکن پھر آپ اس تسلسل کے ساتھ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اس سال آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھنا ماہ شابان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے حدیث نمبر انتالیس سو اکتالیس مسند احمد